کی وجہ سے موت آتی ہے زمانے کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں ان کو کہتے ہیں داہریا غیر دوریا یہ دہری نہیں یہ مشرق ہے کیا ہے اور دہر کی تاثیر کے قائل ہے نا خدا کے بھی قائل ہے اور دہر کی تاثیر کے بھی اور جس طرح خدا کے بھی قائل لات الزا کے بھی قائل تو گویا یہ ان کا ایک طرح کا شرک ہے کہ خدا کے بھی قائل ہے دہر کی تاثیر کے بھی قائل ہے یہ حقیقی دہری نہیں ہے جو خدا کے منکر ہوتے ہیں جو خدا کے قائل ہیں کچھ سمجھ آیا ہے تو جواب یہ ہے کہ مشرقی نے مکہ جو تھے یہ داہری تو تھے لیکن دہریا غیر دوریا تھے جو اصلی داہری نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ دہر کی تاثیر کے کیا تھے قائل تھے کچھ سمجھ رہے ہو وہ جو کہہ رہے مما یہ کو نا دار ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالا کو موت ہمیں قبض ہماری روح کو قبض نہیں کرتا اور یہ آخرت اور روح کی حفاظت اور سوال جواب جو کچھ بھی نہیں ہے دہر کی تاثیر سے ہم ہلاک ہوتے ہیں خدا کے بھی قائل اور دہر کے بھی اب تمہیں بات سمجھ آئی خیر آپ کو تو ماشاءاللہ سب کچھ سمجھ آیا ہوا ہے پہلے سے کہ اشعار عربیت کے اندر دہر کا شکوہ زیادہ ہے سمجھ رہے ہو متنبی جو ہے یہ زمانے کی شکایت زیادہ کرتا ہے اسی طرح مقامات کے اندر بھی آتا ہے تو زمانے کی شکایت وہ لوگ کیوں کرتے تھے اس لیے کرتے تھے کہ وہ مسائل کے اندر زمانے کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مصیبتیں یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں زمانے کی طرف سے آتی ہیں اس لیے وہ زمانے کی کیا کرتے تھے شکایت کرتے تھے تو سمجھ رہے ہو تو یہ جو ہے یہ دہریہ غیر دوریا ہے ما هي اللہ حیات ننیا اور کہتے نہیں ہے یہ زندگی مگر صرف زندگی ہماری دنیا والی یہی ایک ہی مرنا مریں گے ہم اور یہی ایک ہی جینا جیئیں گے ہم کیوں وما یہ لے علت ہے مقبل سے کیا ہے علت ہے اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ مہد گردش انجام کی بمال ہم بے من علم چلکا ہے ومال ہم پر جواب چلکا ہے شکوے کا جواب ہے اور نہیں ہے ان کے پاس اس اس دعوے کا من علم کوئی دلیل ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے ومال ہم پر کا ہے یعنی ان کے دعوی کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یعنی ان کے دعوی کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہیں ہے ان کے اس دعوے پر من علم کوئی دلیل اللہ نہیں ہے وہ مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں گمان کرتے ہیں اٹکلیں دوڑاتے ہیں ویزا تلا یہ دوسرا شکوہ ہے اور اس کا خلاصہ لکھا ہے یعنی نہ اہل حق کی دلیل کا کوئی جواب دے سکتے ہیں پہلے فرمایا ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے اب فرمایا آئے حق جو دلیل پیش کرتے ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور جب پڑھی جاتی ہے اوپر ان کے تو تلابا لکھا اس بارہ میں تلا اس بارہ میں اوپر ان کے آیا تو نہ ایسے ہماری بھیا نہ آتے جو بالکل واضح ہوتی ہیں در اس بات مطلوب در اس بات مطلوب مطلوب کے ثابت کرنے کے اندر جو واضح دلائل ہوتے ہیں ماں کانا عناد منکرین عناد بات کے منکرین کی کا بیان ہے تو نہیں ہوتی نہیں ہوتا حجاتا ہوں جواب ان کا ماں کا حجاتا ہوں نہیں ہوتا جواب ان کا اللہ ان قالو حجت ہم خبر مقدم ہے کانا کی اللہ ان پالو اسم مؤخر ہے اللہ ان قالو مگر یہ کہ کہتے ہیں لے آؤ تم ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے آبا کے نیچے زندہ کر کے لے آؤ تم ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے اگر ہو تم صادقین کی نہ سچے دعوی باس میں دعوی باس میں باپ کے دعوے کے اندر دوبارہ اٹھنے کے دعوے کے اندر اگر تم سچی ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ سمجھا قل اللہ یو صحیح جواب شکوا کیا لکھا ہے حضرت فرما دو اللہ ہی زندہ کرتا ہے تمہیں یا زندہ رکھتا ہے تمہیں لکھا ہوگا ابتدا ان کیا لکھوائے پہلی زندگی مراد ہے ابتدا ان مج امید اس کے بعد جب چاہے گا مارے گا تمہیں اس کے بعد موت دے گا تمہیں نیچے لکھا ہے جب چاہے گا جب چاہے گا نیچے ہوگا لدا رو کما تب ہو ہو لدا رو یہ لکھا ہوا لکھ لو یہ لکھا ہے لدا ہرو لا ادا ہرو لا ادا ہرو زمانہ نہیں وہ کہتے نا مما جو لے کو نا سلدار ہو فرما زمانہ نہیں بلکہ کون ہلاک کرتا ہے اللہ اس کے بعد مارے گا تمہیں جب چاہے گا لدار ہو زمانہ نہیں کما تمو ہو نہیں لکھا ہوا کما ہو نہیں لکھا ہوا لکھ لو ہاں کما تمو ہو کما موہ ہو کما تد کماتا ہو زمانہ نہیں ہلاک کرتا جس طرح کہ تمہارا گمان ہے اور رول مانی کا حوالہ ہے سمجھا کما کماتا تو ہو زمانہ نہیں جس طرح کے تمہارا گمان ہے ہاں ماشاء اللہ پیچھے جو بزرگ بیٹھے ہیں داڑھی کے بنانے میں بڑے مشغول ہیں آخر داڑھی کا بنا کھوار کر رکھنا جو ہے یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے آخر ہاں توجہ فرماؤ بزرگوں توجہ فرماؤ سبق میں یہ جب شادی ہوگی پھر اس کو بنانا ہاں جو امید ہو تم اس کے بعد مارے گا تمہیں جب چاہے گا سما ججماؤ کم اس کے بعد جمع کرے گا تمہیں ججما کون کر نہیں چل گا زندہ کر کے چلتا ہے زندہ کر کے جمع کرے گا تمہیں الا یوم القیامہ الا بمانا فی ہے الا بمانا بیچ دن کیا مت کے لا رہے فی ہے نہیں کوئی شک فی ہے بیچ اس دن کے یعنی بیچ واقع ہونے اس دن کے فی ہے مانا فی وقوع ہی فی وقوع ہی اس کے رکو میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے لا یعلمون کا مانا نہیں سمجھتے بل اللہ بالکل دلیل توحید اپنی نمبر چار دلیل توحید اپنی نمبر چار چوتھی دلیل ہے اور صرف اللہ تبارک بطالک کے لیے بادشاہ آسمانوں اور زمینوں کی آسمان و زمین کا وہی بادشاہ ہے کیا مطلب ہے بادشاہی ہے یعنی عبارت دیکھو ان مرادہ بے ملک ہی لہا ان مرادہ بے ملک ہی ملتی ہی نا ملک ہی للہ ہے ملک اسلام ان مراد بے ملک ہی لہا تصرف ہو فیحا کما ارادہ تصرف ہو سروپیا اللہ کا ملک ہے کیا مطلب یعنی اللہ جو مرضی آتی ہے تصرف کرتا ہے اور شہاب خفا جی کا بیان لکھا ہوا ہے حضرت مسئلہ اجاز کے اندر اللہ کی بادشاہی کی وضاحت پا رہے ہو کہ اللہ کی بادشاہی ہے اس کا کیا مطلب ہے جس طرح بادشاہ مختار کل ہوتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے اسی طرح اللہ مختار کل ہے وہی بادشاہ ہے عزت کے دلت کے بیماری کے تندرستی کے خوشی کے غمی کے حلال حرام پاک پلی جیز نجیز سارے حکم وہی چلا رہا ہے اسی کی بادشاہی چل رہی ہے سمجھا نیچے بیان کا لفظ لکھا ہے وہ جو چاہے جو تصرف کرے وہ جو چاہے بیان القرآن بجوم تقوم اب آ گئی تخلیف اخروی چاہے آخر اقتصاد کا ڈراوا اور جس دن کے قائم ہوگی قیامت یوم اکثر یکسر و اس دن برباد اور خراب ہوں گے جھوٹے لوگ اس دن برباد اور خراب ہوں گے جھوٹے لوگ المبلون پر ہم القافرون از خادن دن ہے کافر خادن خادن کی عبارت ہے کافر مراد ہے بترا کلّا امتن اور دیکھے گا تو اس روز کیا دیکھے گا تو اس روز کلّا امتن جاسیتن ہر امت اور جماعت کو گا اس لفظ کے دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس دن کے اندر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہشت اور حیبت اور روگ تاری ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا جو ہے گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں اللہ کے روگ کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہشت کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں گے گھٹنوں کے بل نیچے گرے پڑے ہوں گے سمجھا جس طرح کے انسان آج بھی کرتا اظہار کرتا ہے اس طرح کا اور دوسرا مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان با ادب ہو کر دو گانو ہو کر اللہ کے آگے دربار میں بیٹھا ہو ہر انسان با ادب دو گانو ہو کر اللہ کے دربار میں اور جس طرح تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں نا اللہ کے دربار میں اب بیٹھتے ہیں وہ نماز کے وقت اس طرح قیامت کے دن بھی ہر انسان دو گانو ہو کر اللہ کے آگے با ادب ہو کر بیٹھا ہوگا دونوں مطلب ہیں لکھے ہیں دونوں ترا کل امت دیکھے گا تو اس روز ہر امت کو جاسیت مارے حیبت کے دانو کے بل گرے پڑے ہوں گے مارے حیبت کے دانو کے بل گرے پڑے ہوں گے گرنے والے ہوں گے جی؟ اچھا اور دوسرا اوپر لکھا ہوا ہے مطلب دو دانو بیٹھیں گے باوجہ ادب کے روزانو بیٹھیں گے دونوں مطلب ہوگا کل امت انتدا الحا ہر امت اور جماعت بلائی جائے گی طرف حساب اپنے نام اعمال کے طرف حساب اپنے نام اعمال کے نام اعمال کے حساب کی طرف ہر امت کو بلایا جائے گا سمجھے آؤ اپنے حساب و کتاب کرو آج کے دن بدلہ دیے جاؤ گے تم ان اعمال کا جو رہے تم کرتے رہے تم جو کچھ تم کرتے رہے تمہیں ان کا بدلہ ملے گا ہاضا کتاب یہ ہے دفتر ہمارا یہ ہے دفتر ہمارا جو بولتا ہے اوپر تمہارے کے ٹھیک ٹھیک کے زمانہ ٹھیک ٹھیک یعنی کوئی غلط بات نہیں انا کنا بے شک ہم رہے ہم نستن سے لکھواتے رہے ہم ہو گمر لکھواتے رہے ہم ماں کن تم تامل تمام وہ اعمال جو رہے تم کرتے رہے تم جو اعمال تم کرتے رہے ہم سب لکھواتے رہے بے شک ہم رہے لکھواتے رہے ہم تمام وہ اعمال جو رہے تم تاملون کرتے رہے تم نیچے لکھا ہے دنیا میں کہاں عمل نوینا آگو بشارت بسے پر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا پر قوت نظریہ لکھا ہے بار بار چکے ہو اب جنہوں نے ایمان لایا وہ عامل نمبر دو قوت عملیا اور عمل کرتے رہے اچھے سمرائے تکمیل جنہوں نے قوت قوتیا قوت عملیا دونوں کو مکمل کر لیا ان کا نتیجہ کیا نکلا اور داخل کرے گا ان کو پروردگار ان کا فی رحمت ہی اپنی رحمت کے اندر اپنی اللہ مجاللہ اپنی رحمت کے اندر رحمت سے مراد ایل جنہ جنت مراد ہے حضرت جنت کو اللہ نے رحمت سے کیوں تعبیر فرمایا ہے ہونا چاہیے تھا نا جو یدخل ہوم رب ہوم فیل جنا فی رحمت ہی کیوں فرمایا ہے جنت کو رحمت سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جنت تمہیں جو ملے گی محض رحمت الہیہ سے ملے گی ملے گی تو کر رہے ہوں کہ جنت کا حقیقی سبب جو ہے وہ رحمت الہیہ ہے نہ کہ اعمال پر داخل فرمائے گا ان کو پروردگار ان کا اپنی رحمت کے اندر کا حضیلت جنت جن ہے جنت کا بیان ہے یہ جنت یہ داخلہ جنت جو یہی ہے وہی کامیابی والے اور اور صاف وہ امل دینا تخویف اخروی ہے بشارت کے مقابلے میں اب تخویف ہے اور ہے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سمجھا سی اور پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا افلم تکن آیا آتی افلم تکن پر چل کا چلکائے اولا کفر پہلے یہ تو دیکھو خمرہ اولا کفر لکھا ہے اور تدلیل مجرمین بھی لکھا ہے اور جو قال و لہم بھی لکھا ہے کرو مانا دلیل کرنے کے لیے ان کو کہا جائے گا کہا جائے گا ان کو بد نہیں تھی ایتے میری پڑھی جاتی تھی اوپر تمہارے فست تکبر تم خست تکبر تم پر حضرت لکھا ہے خباب اول کفر یعنی استقبار کفر کا پہلا سبب کیا ہے استقبار عن الحق حق سے منہ موڑنا تکبر کرنا تب تکبر کیا تم نے سمجھا کہیں غرور کیا تم نے کیوں کیا تم نے غرور حق کو قبول کرنے سے آیات کو قبول کرنے سے ان آیات کو قبول کرنے سے تم نے منہ موڑ لیا بکن تم قوم مجرمین یہ علت ہے سست تخبار تم کی چاہے کیوں تکبر کیا تم نے اس لیے کہ تم آدھی مجرم تھے تمہاری آدت جرم کرنا تھی وہ کن تم اوم مجرم اور تھے تم پہلے ہی سے اور تھے تم پہلے ہی سے قوم مجرمین جرائم پیشہ مجرمین جرائم پیشہ تھے تم آدھا تو حمل اجرام ہو چل کا ہے آدھا تو حمل اجرام ہو ان کی عادت تھی جرم کرنا روحمانی کی عبارت ہے جرم کرنے کے وہ عادی تھے یعنی عادی مجرم تھے نمبر دوم انکار قیامت یہ دوم کیا ہے یہ دوم سبب سبب اول کفر تھا استقبال سبب ثانی کفر ہے انکار سمجھا کیونکہ جو آدمی خدا کے سامنے پیش ہونے کا قائل نہیں ہے وہ جو مرضی آئے کرتا رہے سمجھا تھی کفر کا پہلا سبب استقبار تھا کہ دل میں تکبر تھا تم پیغمبر کے تابع ہو کر رہنا نہیں چاہتے تھے مطبوع بننا چاہتے تھے تابع نہیں بننا چاہتے تھے اور دوسرا کفر کا سبب کیا ہے انکار قیامت ہے قیامت کے منکر ہوگا اس لیے مرغیائی جو کرتے رہے ویزا لکھا ہے نمبر دو انکار ہاں اور ایک لفظ لکھا ہے لیکن وہ بعد میں پڑھیں گے میں حضاب کی اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے وعد اللہ پر کیا لکھا ہے بے ست والا وعدہ کہ دوبارہ زندہ ہوں گے یہ وعدہ سچا ہے بس اللہ رہے بس اور قیامت نہیں کوئی شک بھی جس کے آنے تم کہتے تھے تم لیکن نیچے لوگوں گا نہایت بے پرواہی تھے کہتے تھے تم بے پرواہی سے تم صاف کہہ دیتے ماں ندری مسا نہیں جانتے ہم سے کیا ہے چاول مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں کیا قیامت کیا چیز ہے ہاں؟ نہیں جانتے ہم سے کیا ہے قیامت ان ان ہم نہیں جانتے کہ کیا مت کیا ہے مولویوں نے شور مچا ہوا مچایا ہوا کیا مت ہے کیا مت ہے کیا مت ہے تو مولویوں کے کہنے سے کبھی کبھی ہمیں گمان ہو جاتا ہے کہ شاید آ جائے ہمیں ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے نہیں گمان کرتے ہم نکل کا صرف سننے سنانے سے صرف سننے سنانے سے نہیں گمان کرتے ہم اللہ ذنا مگر ذن حقیر مگر حقیر حقیر کا گمان ہمیں آتا ہے سمجھا یہ زنن مفول مطلق لنو ہے نو ہے اس لیے درست ہو رہا ہے نہیں گمان کرتے ہم مگر گمان حقیر مستقیر اور نہیں ہے ہم یقین کرنے والے ہمیں تو کوئی یقین بھی نہیں میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے سوال یہ ہے کہ ابھی پیچھے گزرا ہے ما ہے اللہ حیا تو نہ دنیا نمو تو نہ حیا گما ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا بھی نہیں ہے وما نحن و منشرین پیچھے گزرا ہے ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے لیکن یہاں آیا ہے ان اللہ کہ ہمیں حقیر سا گمان ہوتا ہے قیامت کا ہے اس آیت سے سابقہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے بالکل ممکن ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ گمان ہوتا ہے سوال سمجھ آیا ہے جی پھر عرض کر رہا ہوں کہ ماکبر والی آیت سوال یہ ہے کہ ماکبر والی آیت جو ہے ما ہے اللہ حیات دنیا نمو تو بس ہماری یہی زندگی ہے یہی موت ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کے کیا تھے ممکن لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ گمان تھا کہ برحق ہے یعنی تردد تھا سوال سمجھا ہے اس کے دو جواب ہیں تیسری جواب پہلا جواب یہ ہے سنو بات کہ قضا یا کاذبہ جو ہے نا قضا یا کاذبہ منطق بھی تو ادبر ہے نا جی ہاں جھوٹے کدیے اسماؤ تہ اسماؤ آسمان ہمارے نیچے ہے اب یہ کزایا کاتبا جو ہے یہ کدیا کاغبا ہے اس کا وجود خارج میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہ آج اور نہ کل نہ آج نہ نہ آج ہوگا ہوا ہے نہ کل ہوگا کچھ بھی نہیں ہے آسمان کبھی نیچے ہو ہی نہیں سکتا آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے تو اس قبیے کا وجود کوئی نہیں ہے لیکن اس کا تصور جائز ہے اس کا تصور تم آنکھیں بند کر کے تصور کر لو کہ آسمان نیچے زمین اوپر ہے تو کر سکتے نہیں کر سکتے قضایا کاغبہ کا وجود نہیں ہوا کرتا خارج میں لیکن ان کا تصور انسان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں ان اللہ ذرنا کہ قیامت نہیں ہے مت ماں اللہ حیات و نت دنیا نمو تو بس یہی جینا یہی مرنا ہے ہاں البتہ یہ جو تم کہتے ہو کہ قیامت برحق حق ہے ہم اس کو جھوٹا کر دیا سمجھ کر کبھی کبھی تصور کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں موتقد نہیں ہے موتقد نہیں ہے لیکن جس طرح قدا یا کا تصور اندر منات کا جائز ہے اسی طرح ہم بھی کبھی کبھی اس کو صرف تصور کر لیتے ہیں جس طرح کبھی کاذبہ کا تصور ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوا تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہاں ان کا اقرار نہیں ہے اللہ ذنع میں اقرار نہیں کر رہے تاکہ اس انکار کے معارض ہو جائے یہاں بھی انکار ہے سر یہ ہے کہ جس طرح جھوٹے قبیے کا کبھی کبھی کوئی انسان تصور کر لیتا ہے باوجود معتقد نہ ہونے کے ہم بھی قیامت سے معتقد نہیں ہے قیامت نہیں ہے لیکن اس قبی کا کبھی کبھی ہم تصور کر لیتے ہیں بات ایک جواب ہے دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ دو قسم کے تھے دو طےفے تھے ایک طرفہ خواص کا جو قیامت کا سیرے سے ممکن تھا اور دوسرا طرفہ عوام کا جو متردد تھے کیا تھے ان کو تردد تھا کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی اللہ حیات دنیا نمو تو حیا وہاں حال ہے خواص کا جن کا خواص جو کہ منکرین ہے قیامت جہاں حال ہے عوام کا جو متردین تھے یہ اور لوگوں کا حال ہے یہ اور لوگوں کا حال ہے یہ لیے فلاح حاشیہ پڑھو ایسی تمہارے پاس لکھا ہوا ہے اور دوسری سطح کی ابتدا میں فائدہ نمبر ایک لگا ہے دوسری سطح کی ابتدا میں فائدہ نمبر ایک اللہ گنا ایک خیال سا پیدا ہو جاتا ہے ایک خیال سا پیدا ہو جاتا ہے جیسا قضا یا کاغبہ کا تصور عندل مناسب یا پہلی آیت منکرین کے حق میں ہے اور یہاں عوام کا حال ہے جو متردد تھے سمجھ رہے ہو جو متردد تھے بات سمجھے یہی کرو مانتے گنا نہیں گمان کرتے ہم مگر حقیر سے گمان اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے بدا لہم سمرے خانیہ طریقہ ہے ہمر بولا کہاں تھا افلم تک آیاتی تتلا تزلیل مجرمین تھا وہ سمجھا کفر کا نتیجہ تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا اور یہ دوسرا سمرا ہے اور ظاہر ہو جائیں گی واسطے ان کے نچل گا فل آخرات کہاں ظاہر ہو جائیں گی آخرت آخرت کے اندر آ تو ماں آنے لو برائیاں ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے سمجھا برائیاں ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے ان کے ظاہر ہو جائیں گی طرفنا دنو بنا پہلے دن جو سبق آیا تھا میں نے وہاں سمجھایا تھا کہ گنا کتنی قسمیں دو قسم ایک وہ قسم ہے جن کو مشرقین خود گناہ سمجھتے تھے اور ان سے توبہ کرتے تھے جس طرح گنا قتل چوری وغیرہ دوسرا قسم گناہوں کا وہ تھا جن کو وہ گناہ نہیں بلکہ مجھے بے قرب الہی سمجھتے تھے غیر اللہ کی پکار لاکھ افزا منات کی منت دینا ان کے پھیرے دینا جس طرح آج کل لوگ بزرگوں کی عبادت کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں قیامت کے دن جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ گناہ ہیں نہ کہ حسنات دنیا میں تو ہم ان کو اچھائیاں سمجھتے تھے حسنات سمجھتے تھے آج پتہ چلا کہ وہ حسنات نہیں بلکہ کیا ہیں سیاحت ہیں اب یہ وہی مراد ہے سی پر یہ عبارت ہے اوپر نیچے ہاشیے پر کہیں تلاش کرو وقد کانو من قبل یو ادون ہا حسنات لو یدین ہا حسنات اس سے پہلے وہ ان کو سمجھا کرتے تھے کبیر کا حوالہ ہے آج برائیاں ظاہر ہو جائیں گے ان امال کی جو وہ کرتے رہے نمبر تین تیسرا سمرا اور اتر پڑے گا ان پر وہ آزاد جو تھے ساتھ اس کے مسکریاں کیا کرتے تھے وہ بطور انکار وکیل انصاف کما نسی تم لپا یوم قیلا پر کیا لکھا ہے ہے چوتھا اور جملہ یاس نمبر اول ہے سمجھا ان کو نا امید کرنے کے لیے اللہ کچھ باتیں کریں گے تاکہ وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں سمجھا یہ بھی مستقل عذاب ہے کہ جب تک آدمی کو امید رہے کہ ممکن کچھ کام ہو جائے سمجھا تو کچھ اطمینان رہتا ہے جب یاس ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے جملہ یاس اول اور کون سا ہے رابعہ چوتھا اور کہا جائے گا آج کے دن بھلا دیں گے ہم تمہیں کیا بھلا دیں گے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے ان کو سمجھا آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے کمال نسی تم جس طرح کے بھلا دیا تھا تم نے ملاقات اپنے دن کی جو یہ ہے جس طرح تم بھول گئے تھے ہم بھی بھول جائیں گے گمالا کم سمرا خامیشہ ہے اور جملہ یاس نمبر دو ہے اور رجوع کی جگہ تمہاری انار و آگ ہے گمالا کم سمرا چھٹا ہے اور جملہ یاس نمبر تین ہے ہے اور نہیں ہوں گے واسطے تمہارے مدد کرنے والے ہاں۔, ہاں لکھ لو یہ جملہ یاس نمبر تین لکھ لو یہ تیسرا جملہ یاس ہے جملہ یاس نمبر تین لکھ لیا اور رجوع کی جگہ تمہاری خواب نہیں ہوں گے واسطے تمہارے کوئی مدد کرنے والے جن کو تم دنیا میں شدید کاری سمجھتے تھے وہ کوئی تمہاری مدد نہیں کریں گے ذالکم بھی اسباب ثمرات کیا لکھا ہے یہ جو سمراٹ گزرے ہیں افلم تکن بدالحم کم بدال الجوم جی ماں مال مالکم ان تمام سمراٹ کے سبب کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ غالب یہ سزا غال کا مشاعر ہے سزا ہے یہ سزا کیوں ہے بے انکم نمبر اول انکار و استحدہ بالحق بربر انکار بس اب اس بات کو کہ بے شک تم نے بنا لیا تم نے اللہ کی آیات کو مسخری کیا ہوا کو مل الحیات دنیا اور نمبر دو حب دنیا پہلا سبب کیا تھا انکار و استحدا دلحق اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور مسخری کرنا اور دوسرے سبب کیا ہے حب دنیا دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی اس لیے تم نے حق کو ٹھکرا دیا اور غافل کر دیا تمہیں زندگی دنیا نے زندگی دنیا نے تمہیں غافل کر دیا کہ اس میں مشغول ہو کر آخرت کے منکر ہو گئے تو اس میں مشغول ہو کر آخرت سے منکر ہو گئے اور غافل کر دیا تمہیں زندگی دنیا نے یہ جی فل جو ماں پر آج کے دن نہیں نکالے جائیں گے وہ اس جہنم سے اور نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے سمجھا سی ادھر قبول کیے جائیں گے حضرت غلط عمر حیات دنیا کے نیچے یہ عبارت لکھی ہے نا اردو کی کہ اس میں مشغول ہو کر آخرت کے اس میں مشغول ہو کر آخرت کی کیا ہو گئے ہو گئے بس آج کے دن نہیں نکالے جائیں اس کے جہنم سے اور نہ وہ جستا توبہ قبول کیے جائیں گے بس اب آخر کے اندر یہ ساری صورت پر تفریح ہے فلی اللہ رب السماوات و رب العالم بس صرف اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں کس کے لیے ہیں یاد ہے الحمدللہ ابتدا فاتحہ میں عرض کرایا ہوں سمجھا حسر ہے فلی اللہ للہ جا مجرور کی تقدیم بھی حسر کے لیے ہے اور للہ کا خود لام اقتصاد پیدا کر رہا ہے پس صرف اللہ ہی کے لیے ساری ما فوق الاسباب تعریف ہے عزت دینے والی تعریف دشمن کو دلیل کرنے والی تعریف کاروبار میں ترقیاں دینے والی تعریف تندرستی دینے والی تعریف بال بچے دینے والی تعریف ساری فوکل اسباب تاریخ کس کے لیے ہے ساری حمدیں سنائیں سارے شکریہ اللہ کے لیے رب السماوات جو رب ہے آسمانوں کا رب الارض اور رب ہے زمینوں کا حضرت للہ الحمد پر یہ لکھا دلیل توحید اقلی نمبر پانچ دلیل توحید اقلی نمبر یہ پانچویں دلیل توحید اقلی ہے سمجھا آخری صرف اللہ کے لیے ہم دے سنائے شکریہ سارے کے سارے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمینوں کا رب العالمین ان دو کی کیا تخصیص ہے ان دو کی تو عرض کی کیا تخصیص ہے وہ تو رب ہے سارے جہان والوں کا سارے جہان والوں کو پالنے والا ہے حیوانات نباتات جمادات جی جواہر آراز عقول افلاق عناصر ساری چیزوں کو پالنے والا کون ہے اللہ تبارک بتا رہا ہے بریا سماوات والارض اور صرف اسی اللہ ہی کے لیے ہے کبریائی اور بڑائی آسمانوں اور زمینوں میں آسمانوں میں بھی بڑا ہے اور کوئی نہیں زمینوں میں بڑا یہ عبارت ہے فی ہے الاختصاص ما معافی للہ الحمد فی ہے الاختصاص ما فی للہ الحمد لاہور کبریا کے اندر بھی وہ اختصاص پایا جاتا ہے جو للہ الحمد میں پایا جاتا ہے اور چونکہ لہو جار میں ضرور مقدم ہے حسر کا فائدہ دے گا اور ساتھ لام بھی اختصاص کا فائدہ دے گی اور صرف اسی کے لیے کبریائی یہ عبارت روح المانی کی ہے امبیت آسمان بنے ہوں کے بہبل عزیز الخیم اور وہی اللہ غالب ہے الحکیم و حکمتوں والا غالب صرف وہی ہے اور کوئی نہیں حکمتوں والا بھی صرف وہی ہے اور کوئی نہیں العبید العلیم پر لکھا ہے جیسا کہ ظہور ظہور آثار سے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو جیسا کہ ظہور آثار سے جیسا کہ ظہور آثار اثر کی جمع یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے یہ وہ عقیدہ ہے کہ مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں پہلی آواز جاتی ہے اللہ ہو ہے ہے نہیں جی، جی۔ مسلمان بچے اور بچی کے کان میں پہلی آواز کون سی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ سمجھ رہے ہو رات دن معذن رحمانی اذان دے رہا کہتا ہے اللہ اکبر کھانسی نہ آ جائے اس کو سمجھا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے وہ سمجھ رہے ہو ایک مشرق مولوی گزرا ہے ہمارے علاقے کا محمد یار گڑھ جس کے دیوان کے اشعار مسئلہ ادارے گزرے ہیں سمجھا وہ نبی علیہ السلاط و تسلیم کے متعلق کہتا ہے ہماری زبان میں تین دل دیوانی مستانی کو رب اکبر تو اکبر دس دے تین دل دیوانی مستانی کو رب اکبر تو اکبر دس دے کہتا ہے مجھ دیوانے کو نبی علیہ السلام رب اکبر سے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں اندازہ فرماؤ ہر دور میں تم مسئلہ علاوہ پیدا ہو کہ مشرقین اپنے معبودوں کی ذوات و صفات کو باری تعالیٰ کی ذات و صفات سے کیا مانتے تھے کم مانتے تھے برابر ماننے والا آج تک دنیا میں پیدا پڑا نہیں پڑا مسئلہ علاقے برابر ماننے والا آج تک دنیا میں پیدا اور یہ تو برابر کیا اوپر بنا کہتا تھا مجھے تو نبی علیہ السلام اللہ سے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں یہ وہ کفر ہے جس کا وہ موجد ہے تو ہے نہیں ہے آج تک ایسا کوئی کافر نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ میرا معبود یا اس کی ذات یا اس کی صفات اللہ سے کیا ہے بڑے ہے ہر دور کا مشرق کم مانتا تھا یہ پہلا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی اسلم کا درجہ خدا سے بھی زیادہ ہے سمجھ رہے ہو روزہ بنا ہوا ہے لاہوری آتے ہیں لاہور سے اس کا عرض کرنے کے لیے تو جناب وہ شہر جو ہے جس کے اندر اس کا روزہ وہ خان پور سے کچھ فاصلے پر ہے پانچ پانچ چھ میل فاصلے پر ہے خانپور سے ننگے پاؤں چلنا شروع کرتے ہیں سمجھا اس کے روزے تک شہر ننگے پاؤں چلتے ہیں اللہ معاف کرو اللہ اکبر حضرت حامیم جو ہے یہ بھی ایک شبوں کا جواب ہے سنو بات شبو کیا ہے شبو یہ ہے کہ مان لیا کہ ہمارے معبود مختار کل بھی نہیں شفیع کاری سنتے بھی نہیں اور ہمارے باپ دادے ان کی عبادت کرتے تھے چلو ان کی تکلیف بھی نہ کی جائے لیکن ان بزرگوں کے پکارنے میں برکت ضرور ہے ان بزرگوں کے پکارنے میں کہ ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے جب ہم ان بزرگوں کو پکارتے ہیں ہماری مصیبت رفع ہو جاتی ہے معلوم ہوا ان کے پکارنے میں تو بولو صحیح کہتے ہیں ان کے پکارنے میں برکت ضرور ہے کہ ہم ان کو پکارتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے ہماری مصیبت چل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہار میں جواب دیا <clears throat> آگے کھولو رقو نمبر دو ہے

آخر سورت ہے نا جی اللہ فرماتے کون کہتا ہے ان کے پکارنے میں برکت ہے اور یہ چھڑاتے ہیں تم سے پہلے جو گزرے وہ بھی بزرگوں کو مشکل کشا حاجت روا شفیع کاری سمجھتے تھے میں نے جب ان کو برباد کیا تو انہوں نے تو چھڑوایا ہی نہ ان کو انہوں نے ان کو قربان علیہ جن کو انہوں نے معبود سمجھا ہوا تھا قربان اور ذریعہ قرب سمجھا ہوا تھا انہوں نے ان کی کوئی مدد جب انہوں نے مدد نہ کی اور وہ برباد ہو گئے تو معلوم ہوا گانے کا ہم یہ تمہارا کہنا کہ ان کے پکارنے میں برکت ہے یہ میرا جھوٹ ہے یہ کیا ہے میرا جھوٹ ہے بات سمجھائی حضرت اللہ اکبر حضرت ابتدا کے اندر آئے گا متر دیکھو ابتدا صورت کے اندر تمہید آئے گی ترغیب کے لیے کیا آئے گی تمہید ترغیب اس کے بعد مشرقین سے مطالبہ کیا جائے گا دلیل عقلی کا کہ شرک جو کرتے ہو اس پر دلیل عقلی پیش کرو پھر اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا جائے گا دلیل نقلی کا کہ دلیل نقلی پیش کرو پھر ان پر لگایا جائے گا فتوا من ازل من دون اللہ جب عقلی دلیل بھی نہیں ہے نقلی دلیل بھی نہیں ہے تو تم سے بڑا گمراہ دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ رہے ہو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے چار دلائل نقلیہ تفصیلیہ آئے کتنی چار دلائل نقلیہ تفصیلیہ آئیں گے اور ایک اہم زجر آئے گی اور موقع ب موقع تخلیفات تفصیلات ساتھ چلیں گی اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں چار دلائل نقلیہ ایک دلیل اقلی ایک دلیل وہی جیسے مجھے بھول گئی بات چار دلائل نقلیہ تفصیلیہ ایک دلیل عقلی ایک دلیل وہی اس کے ذریعے چھ دلائل ہیں مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تمہید ما ہے لوگوں یہ معمولی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کی نازل کرتا ہے جو عزیز ہے جو حکیم ہے حکمتوں کا بادشاہ ہے لہٰذا اس کو توجہ سے سنو اور اس کو دل سے لگاؤ تنزیل ہے کیفیت نزول طریقہ ہے الکتاب پر منزل من اللہ پر منزل العزیز پر صفات منزل منزل کرو مانا تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے وہ ذات پاک جو غالب ہے الحکیم حکمتوں والا ما خلق نسماوات ہے دلیل تو ہوئی نمبر ون طریقہ ہے دلیل تو ہوش میں ہو یا نہیں بیٹھے ہو کیا ہاں جوڑا ہو اچھی طرح توجہ کر کے سنو ما خلق بات ہے نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بما بینا ہوا اور تمام وہ چیزیں جو ان دو کے درمیان میں ہیں اللہ بالحق اللہ بالحق مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ خلقن متلب بالحق مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے دل حق کے لکھا ہے لے جو دل اعلیٰ قدرت نا نا لے یو اللہ اعلیٰ قدرت نا بحدانیت نا تب یہ ساری چیزیں ہماری قدرت و وحدانیت پر دلالت کریں جلالین کا حوالہ ہے میری طرف دیکھو مولویوں کا عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا عوام کا عقیدہ درست نہیں ہوگا آج کل بڑے بڑے اچھے عقیدے والے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں دیوبندی وہ بھی کہتے ہیں کہ جہان نبی علیہ السلام کی وجہ سے بنا ہے کس وجہ سے بنا ہے سمجھ لو بات مسئلہ عرض کر رہا ہوں یہودیوں کا عقیدہ تھا لولا غیر لما خلے کا کس سماوات لما خلے کا کس سما واتو اگر عزیر علیہ السلام نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو آسمان زمین پیدا یہ عزیر علیہ السلام کی خاطر یہ جہان بنا ہے وہ کہتے تھے نا ازیر نبن اللہ کیا کہتے تھے ازیر علیہ السلام خدا کا بیٹا وہ کہتے تھے جہان کا سبب جو ہے کون ہے کون ہے اس کے بعد آئی باری مسیحیوں اور نصرانیوں کی انہوں نے کہا لولا عیسا لما خلقت الافلاق اگر عیسیٰ علیہ السلام نے نہ آنا ہوتا تو یہ آسمان ہی نہ پیدا ہوتا سمجھا یہ جہان کس کے لیے بنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کے بعد آئے شیعہ انہوں نے کہا لولا علی الماخلے کرتے افلاس اگر حضرت علی نہ آتے تو آسمان زمین پیدا یہ جہان پیدا نہ ہوتا اس کے بعد آئے سنی انہوں نے کہا ہم تو پیچھے رہ جائیں انہوں نے کہا لولا محمد الما کھولے کرتے افلاث اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنا ہوتا تو یہ آسمان زمین ہی پیدا نہ ہوتا کچھ سمجھ آیا ہے کیا سمجھ آیا اس عقیدے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے یہودیوں سے یہ عقیدہ نکلا ہے کہ فلانا نہ ہوتا تو آسمان زمین نہ بنتے فلانا نہ ہوتا تو جہان نہ بنتا فلانا نہ ہوتا تو جہان نہ بنتا اللہ نے فرمایا ہے میں نے جہان اپنے لیے بنایا ہے کس لیے بنایا ہے ما خلق سما سماوات برکارتا اللہ اللہ بل ہم نے آسمان اور زمین کو کیوں بنایا ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے لے جد اللہ اعلیٰ قدرت نا وحدانیت نا تاکہ ہماری قدرت اور ہماری وحدانیت کا پتہ چلے ہم نے اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے یہ جہان بنایا ہے انشاءاللہ شاء اللہ طلاق میں آئے گا سمجھا اللہ الدی خالہ کا سب آسما بات و منل ارد اللہ نے سات آسمان بنائے اور سات زمینیں بنائی یا تنزل الامر بینا ہننا آسمان و زمین کے اندر ہر وقت اس کا حکم نازل ہو رہا ہے یا اللہ تو نے یہ سات آسمان سات زمینیں کیوں بنائی آج صاف کرائے تالم ان اللہ کل شعین قدیر ان اللہ قد شعین تاکہ لوگوں کو میں پتہ چل جائے کہ اللہ کو ہر کام کرنے کی طاقت ہے اور اللہ نے علمی طور پر ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ نے اپنی قدرت اور اپنا علم بتانے کے لیے یہ جہان بنایا ہے کچھ سمجھ آیا ہے یاد رکھو گے یہ بات مولویوں خیال کرنا آج بھی لوگ کہتے ہیں حقیقت محمدیہ کار فرما ہے اس جہان کے اندر سمجھا غالی کہتے ہیں غالی ہمارے علاقے سے غالی مشرف کہتے ہیں اس طرح پاؤں نہ کرو سمجھ رہے ہو شمال کی طرف پاؤں کیوں اس طرف کتب تارا ہے یہاں اس طرف ایک ستارہ ہے جی؟ یہ ستارہ کتب تارا ہم اس کو کہتے ہیں اس طرف جو ہے پاؤں نہ کرو کیوں جی کہتے ہیں اس ستارے کے اندر نبی علیہ السلام کا نور ہے اس ستارے کے اندر کیا تھا نبی علیہ السلام کا جبریل نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ حضرت اس طرف ایک ستارہ ہے اس کے اندر مجھے کتنی لاکھ سال پہلے دنیا پیدا ہونے سے نور نظر آتا تھا یہ کیا چیز ہے تو آپ ہنس پڑے آپ نے سنا یہ میرا نور تھا یہاں سمجھا یہ غالی کہتے ہیں اور اب مبحد جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس جہان کے اندر حقیقت محمدیہ کار فرما ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ جہان بنا ہے ان کی خاطر یہ جہان بنا ہے سمجھا اور ایک جھوٹھی اور جالی اور من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں لولا محمد لما لمح خلے قطل اور روایت کے لفظ ہے لولا کا لما خلق الافلاد اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ سارا جہان ہی نہ بنا سمجھ رہے ہو ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے پارے کے اندر شام کے سبق میں بات آئے گی عرض کروں گا آج بھی عرض کر رہا ہوں شاید موت آ جائے یہ کوئی حدیث نہیں یہ جالی اور من گھڑت مقولہ ہے وہ سن رہے ہو کلمہ خلط تو افراد اللہ محدثین کرام کی قبر منظر فرماوے لاکھ لاکھ رامت فرما فرماوے انہوں نے او ایک ایک چیز کی تحقیق کر ڈالی ہے اور بال کی کھال اتاری ہے اسماء رجال کی کتابیں اتنی اتنی بڑی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں سمجھا گئی اور احادی سے اور صحیح کتابیں بھی موجود ہیں آپ مولوی بنو گے جا کر تلاش کرو کتابیں خود تلاش کرنا تاکہ تمہیں یقین آئے ایک محدث بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس کو حدیث صحیح کہا تو سمجھ رہے ہو ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے سوچا کہا ہو موضوع کہنے والے ہیں جعلی اور من گھڑت کہنے والے محدثین ہیں صحیح کہنے والا حدیث کہنے والا ایک محدث بھی نہیں سمجھ رہے ہو اس لیے یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ جعلی اور من گھڑت مقولہ ہے اور اس عقیدے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے سے ہوئی ہے اللہ نے فرما دیا ہے اللہ کل شہن قدیر کل شہن علم اور دوسری اس سے زیادہ واضح آیت صورت میں آئے گی انشاءاللہ شاء اللہ آگے ماں خلق الجنا والانس انس اللہ ہم نے جنوں انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا کس کے لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہان اور میں خالہ کا لقم معافل ارد جمیا خالہ کا لقم معافل ارد ساری دنیا کو خطاب ہے اور انسانوں خالہ کا لقم معافل ارد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے آسمانوں کے اندر ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا آج صبح پڑا لکم سخارا لکم آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ سخارا لکم تمہارے اپنی قدرت کے تابع کر دیا تمہارے نفے کے لیے سمجھ رہے ہو خیال کرنا اللہ بالحق نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ بالحق مگر ساتھ حق کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی قدرت اپنی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ عجالم اور ایک میاد مقرر کے لیے اور وہ قیامت مراد ہے بھائی کیا مراد ہے قیامت مراد ہے اجل مسمہ ایک میاد مقرر کے لیے یہ جی ولینہ کا فاروق اب یہ زجر آ گئی ہے چاہ گئی ہے اللہ فرماتے میں نے کتاب نازل فرمائی لیکن وہ لوگ جنہوں نے کو فرقیا کا فارو بندہ جہادانی جہادو لکھا ہوا ہے لکھ لو نیچے جگہ پڑی ہے اللہ دینا کے نیچے لکھ لو جہاد جہاد وحدانیت اللہ ہے جہاد وحدانیت اللہ ہے لکھ لیا یہ حوالہ ہے جناب ابن کثیر کا ابن کثیر لکھ لو اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا اما ان درو مور اس عذاب سے جو ڈرائے جاتے ہیں یہ کرنے والے ہیں منہ موڑنے والے ہیں اما ان ذرح کا لکھا ہے مثلاً توحید کے انکار پر عذاب ہوگا جی۔ مثلاً توحید انکار پر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ شرک کرنے پر توحید کے انکار کرنے پر عذاب ہوگا وہ منہ جاتے ہیں پل آ رہا ہے اب حضرت آ گئی اصل بات مطالبہ دلیل عقلی مطالبہ عن دلیل کرو مانا مطالبہ دلیل عقلی ہے یہ حضرت نقلی کا لفظ کاٹ دو نقلی کا مطالبہ آگے آ رہا ہے یہ عقلی کا مطالبہ ہے کل آ رہا ہے تم حضرت فرما دو آ رہا ہے تم اخبرونی خبر دو تم مجھے تدعونا ان ہستیوں کی جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کون ہستیاں ہیں عبارت لکھی ہے منل منل او جمی المبودات الباطلا او جمی المحبودات ولا اللہ ولا اللہ اور کا والا لکھا ہے نا جی ہاں اسنام مراد ہے صرف یہ سارے معبودات باطلہ مراد ہیں اور زیادہ ظاہر بات بھی یہی ہے کہ سارے معبودات باطلہ مراد ہیں کرو مانا کل آ رہا ہے تم حضرت فرما دو خبر دو ہاں مجھے ان ہستیوں کی جن کو پکارتے ہو تم اللہ حضرت من دون اللہ کے اندر سارا جہان آیا نہ آیا یا فقط افنام مراد ہے یہ سارا جہان اس کے اندر داخل ہے سمجھا حیوانات نباتات جمادات انبیاء اولیاء جنات ملیکہ فرشتے نوری ناری خاکی بت شجر حجر سارا کچھ اس کے اندر داخل ہے مسئلہ الہ میں مندون تفسیر گزری آزاد ہے نہیں ہے کرو کرومانا مندون کے سوا ارونی مادہ خلق سبحان اللہ والد صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے کسی زمانے میں میرا نام مولوی مندون رکھا تھا جہاں میں جاتا کہتے مولوی مندون سمجھا بھائی <laughs> اللہ اکبر تو ارونی ماضا خلق یہ پہلے آ رہا ہے تم کے لیے تاکید ہے چاہے دکھاؤ تو صحیح مجھے ماضا خلق کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے منل ارض زمین سے کیا کچھ پیدا یہاں لکھا ہے دوسرے تین سے دلیل اپنی کا مطالبہ کس طرح نیم معبود وہ بن سکتا ہے جو خالق ہو معبود وہ بن سکتا ہے جو ہو تو جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے بتاؤ کس چیز کو انہوں نے خلق کیا ہے ماگا خلق ہو کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے منل ارض زمین سے حضرت منل ارض جو ہے ذکر ہے زمین کا مراد مطلقاً فسلیات ہے مراد کیا ہے یہ نیچے والا جہان سارا مراد ہے اس کے اندر داخل ہے لکھا لکھائے اصفلیات ہاں، کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے زمین سے اور نبی علیہ السلام نے کون سی زمین کا ٹکڑا پیدا کیا پیر محبوب سبانی نے کون سا درخت پیدا کیا سن رہے ہو باب غریب شاہ نے کون سا دریا پیدا کیا سمجھ آئیے بات امام المبیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے کتا مبارکہ پر آرام فرمائے وہ کتا کس نے پیدا کیا کس نے پیدا کیا اللہ نے دکھلاؤ تو صحیح مجھے کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے منل ارد عملہ ہوں شرپن جا واسطے ان کے شرپن کا مانا شرکت شرکت ما اللہ سبحانہ ہو شرکت اللہ سبحانہ سبح المانی یہ وقت ان کے شرک ہے شرکت ہے ساتھ اللہ سبحان ہو تعالیٰ کے پھر سماوات آسمانوں کے اندر اسماوات بل گئے الویجات مطلقن الویجات مطلقن مطلقن الویات مراد ہیں آسمان عرش کرسی سورج چاند ستارے ساری چیزیں مراد ہیں وہ سمجھ رہے ہو تو بکتاب من قبل ہاگا مشرقین سے دلیل نقلی از کتب سابقہ کا مطالبہ دلیل نقلی از چلو میاں دلیل نقلی نہیں تو نقلی پیش کرو پہلی کتابیں ہیں تورات انجیل ان میں سے کوئی حوالہ پیش کرو لے آؤ تم میرے پاس بے کتاب کوئی کتاب بے کتاب کوئی کتاب اب یہاں دو لفظ ہیں ایک عربی ایک اردو عربی میں لکھا ہے یا امر و کمبادت ہادنام یا امور و کمبادت عبادت ہلسنام جو تمہیں ان اسلام کی عبادت کا حکم کرتی ہو سمجھا اسلام کی بات بھی مسئلہ لانے پڑا یاد ہے سنم کا معنی پتھر نہیں ہوتا سنم کا معنی بندے کی شکل کیا مانا ہوتا ہے ہاں وہ پتھر کی ہو یا لوہے کی ہو یا تانبے کی ہو جس چیز کی ہو مقصود وہ صنم نہیں بلکہ صنم والا مقصود ہوتا ہے جس طرح ہم کعبے کو سیدھا کرتے ہیں تو کعبہ مقصود نہیں بلکہ کعبے والا ہاں ای تو نہیں بے کتاب لے آؤ تم میرے پاس کوئی کتاب یا مورو کم بے عبادت حاضل اسنام اب ابن کثیر اردو کا لفظ جس میں جواد شرک ہو جس میں شر کوشر جائے ہے من قبل ہادا پہلے اس قرآن پاک او اثارا کر دلیل نقلی از امبیا سابقہ کا مشرقین سے مطالبہ دلیل نقلی از اس کا مطالبہ ہو رہا ہے چلو میاں کوئی کتاب نہیں ہے لیکن کوئی سینہ ب سینہ نقل معتبر موتبر چلی آ رہی ہے نبی نے صحابی کو بتایا ہو صحابی نے کو بتایا ہو وہ لے آؤ یا کوئی موتبر نقل اثارتن کا من اثارتن کا منع تو نقل ہے موتبر لفظ ساتھ لکھا ہے نہیں لکھا یا کوئی موتبر نقل ہو میں نے علم نے علم سے اوپر لکھا ہے جو مدون نہ ہو زبانی نقل ہوا جو مدون نہ ہو زبانی نقل ہو مدون نہ ہو گھر کی چاہے زبانی نقل ہو لسانی لسانی نقل ہو تو وہ پیش کرو تم ان کو تم فا اگر ہو تم سچے دعوی شرک میں اس بات میں دعوی شرک کے اندر اگر تم سچے ہو تو لے آؤ میرے پاس عقلی دلیل پیش کرو نقلی دلیل پیش کرو نبیوں سے نقل پیش کرو کچھ تو دلیل پیش کرو تم لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہ عقلی نہ نقلی تو فتوا گیا ومن اغلو مملہ مطالبہ کے بعد ہمراہے مطالبہ کیا مطالبے کا جواب نہیں ملا تو اللہ آگے نتیجہ پیش کر رہے ہیں ومن اگلوں پر حاشے پر عبارت دیکھ لو اوپر اوپر جانی یعنی نہ تو وہ خالق ہیں جانی یعنی نہ تو وہ اور نہ تمہارے پاس کوئی دلیل نقلی ہے اور نہ ہی تمہاری پکاریں سنتے ہیں پھر ان کو کیوں پکارتے ہو تو پھر ان کو پکارتے ہو اور کون بڑا گمراہ ہے اس انسان کے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا اللہ کے سوا جو پکارتا ہے اس سے بڑا اور کوئی گمراہ وہ سن رہے ہو خیال کرنا دنیا کے اندر بڑے گمراہ ہیں ختم نبوت کا منکر بھی کیا ہے گمراہ اور اپنا نماز کا منکر بھی کیا ہے گمراہ ہے سارے گمراہ لیکن مشرق سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہے یہ خدا کا فتویٰ ہے اور کون بڑا گمراہ ہے اس انسان سے جو پکارتا ہے <clears throat> جی جد اوبر یا بو دو بجت لوبو ہا جاتے ہی یا بو دو ہا جاتے ہی اب مظہر ہی جی عبادتیں کرتا ہے اور اپنی حاجات قلم کرتا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا ملا یستجیب سجیب ان ہستیوں کو جو نہیں پہنچ سکتی اس کی پکار کو نہیں نہیں پہنچ سکتی نہیں پہنچ سکتی اس کی بخار کو علاجوں قیامت کے دن تک کب تک کالا ربوں کو مجھ اونی لگوں تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں آپ پہنچتا ہوں تمہاری پکاروں کو اور منج من دون اللہ ملا الا یومل یاما میرے سوا جن کو پکارتے ہو کیا میں تک وہ تمہاری پکاروں کو نہیں پہنچ سکتے تو سن رہے ہو قیامت تک کی زندگی مل جائے کسی مشرف کو اور وہ پکارتا رہے پکارتا رہے قیامت آ جائے گی لیکن کوئی نبی ولی اس کی پکار کو نہیں پہنچ سکتا وہ جو نہیں پہنچ سکتے اس کی پکار کو الا یوم بال قیامت قیامت کے دن تک وہ دعائهم غافلون اور وہ تو ان کی دعاؤں اور پکاروں اور درخواستوں سے غافلون ہیں ہی بالکل بے خبر چاہے یا باخبر ہے ہاں؟ اللہ کا قرآن عام ہے اللہ کہتے ان دعائے ہیں گا کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے روز اطہر پر کوئی داڑھی والا جاتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی والا آیا ہوا ہے اور داڑھی منڈا جاتا ہے تو مغنون ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میرا امتی اور داڑھی منڈوا کر آیا ہوا ہے جی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی ملکات میں لکھا ہے کہ مردہ چار آدمیوں کو پہچان رہا ہوتا ہے کتنے آدمیوں کو کتنی کو جو اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی پہچان رہا ہوتا ہے کہ فلانا آج آیا ہوا ہے غسل دینے کے ہاں جی اور جو اس کو کفن پہنا رہا ہوتا ہے جو کفن ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے پہچان رہا ہوتا ہے اور جو اس کو کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہا ہوتا ہے اور جو اس کو دفن کر رہا ہوتا ہے ان چار آدمیوں کو وہ دیکھ کر پہچان رہا ہوتا ہے ہاں جی کنجس نشینت برقبر مردہ بداند مادہ نر مردے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مادہ ہے یا نر ہے والد صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چڑیا پکڑ کے تمہارے سر پہ رکھتے ہیں تم بتا سکتے ہو کہ یہ مادہ ہے یا نر ہے کوئی بتا سکتا ہے تو جب تمہیں معلوم نہیں اور مردے کو معلوم ہے تو پھر تم مردہ اور مردہ زندہ قبر والا زندہ ہے اور تم مردہ ہو اللہ نے کیا فرمایا ہم ان دعا کیا ہے بے خبر ہیں کوئی پتہ نہیں سلام پڑھو تو کوئی پتہ نہیں کلام کرو تو کوئی پتہ نہیں دور سے بلاؤ کوئی پتہ نہیں قریب جاؤ کوئی پتہ نہیں بہمان دو بالکل بے خبر ہے تو سن رہے ہو <clears throat> کفا بلّہ ہے شہید ام بین بہن کم ان کنا ان عبادت کم قیامت کے دن نبی ولی سارے بے اب ہو کر کہیں گے کفا بلّا ہے شہید ام بین بین اللہ کی ذات کی قسم ہمیں تمہاری پکاروں کا کچھ بھی پتا نہیں ہے خدا گواہ ہے اس بات کا کہ ہمیں تمہارا کچھ پتا نہیں ہے اب وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں مولوی کہتے ہیں نہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں سارا کچھ کرتے ہیں وہ ہم اندوائے ہیں اور وہ بزرگ ان کی پکاروں سے غافلون بالکل بے خبر ہے چاہے ہاں بات میں پڑھتا ہوں پہلے ترجمہ کر لو اور جب کہ جمع کیے جائیں گے لوگ کانو لہم ان ہو جائیں گے وہ بزرگ سارے واسطے ان کے دشمن یہ پکارنے والوں پہ کیا ہو جائیں گے تو سنو بات ہر بزرگ اور ہر نبی موحد ہوتا ہے ہر بزرگ اور ہر نبی کوئی بزرگ کوئی نبی مشرق نہیں گزرا یہ ہو نہیں سکتا کہ مشرق ہوئے اور خدا کا ولی ہوئے ولی ہوتا وہ یہ جو موحد ہوتا ہے اللہ ہو ولی النبین آمن اللہ مومنین کا ولی ہے اور دوست ہے سمجھ رہے ہو ولوین کا فرو اولیا اہم اولیا اہم تاغوت مشروفوں کا